نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العلي العظيم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 الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحبك أجمعين یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہوتا ہے شمار اور مہینوں کی تعداد کے حوالے سے اس مہینے میں بہت سے بزرگان دین کے عرص منعقد کیے جاتے ہیں رکا الطیف بچائی حضرت داتا گنج بخش علی حجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اہل سنت حضرت علامہ اشاہ احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا بھی پرس مبارک اس ماہ پچیس تاریخ کو منعقد کیا جاتا ہے حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارہ سو بہتر ہجری بمطابق اٹھارہ سو چھپن عیسوی دس شوال المکرم بروز اتوار جسولی کے محلے میں پیدا ہوئے اور بہت ہی بہت ہی مختصر کی عمر میں یعنی صرف چار برس کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا تھا اور جب عمر شریف چھ برس کی ہوئی تو ربیع الاول کا مہینہ تھا بہت بڑے جلسے میں جمع غفیر کے سامنے آپ نے میلاد شریف کے بارے میں بیان فرمایا تھا فارسی کی اور سرف کی عربی سرف کی چھوٹی کتابیں جو ہیں مرزا غلام قادر دیکھ تھے انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد تمام مربجہ دینی کتب یعنی درس سے نظامی جو اس وقت پڑھایا جاتا تھا اس کے مطابق تمام کتابیں جو ہیں اپنے والد مالی حضرت مولانا نقی علی خان صاحب سے پڑھی آپ کا تاریخی نام محمد ہے اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سن ولادت کو جو ہے اس آیت کریمہ سے نکالا ہے خلائی کا کتب فی قلو بہم المان و اجدہ رحم بروحن جو کہ بارہ سو بہتر بنتی ہیں شاید کریمہ میں جو حروف ہیں ان کی ان حروف کی جو تعداد اس کو جوڑنے سے بارہ سو بہتر سن نکلتا ہے اور آپ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب نے احمد رضا نام رکھا اور اسی نام سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں بہرحال حضرت اعلیٰ حضرت محدث سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام اور ان کا جو علمی منصب تو وہ یہ ہے کہ ایک دو علوم نہیں بلکہ علماء محققین نے تو یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ پچاس علوم کے ماہر پچاس علوم میں انہیں ید طولہ حاصل مکمل طور پر انہیں دسترس اور ان پچاس علوم پر مکمل طور پر انہیں عبور تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ ان علوم میں انہیں تصنیف کا مقام حاصل ہے وہ مصنف بھی ہیں انہوں نے ان پچاس علوم میں کتابیں بھی تصنیف فرمائی اور کمال یہ ہے کہ ہر تصنیف کا ہر کتاب کا تاریخی نام بھی ہے یہ بات اور کہیں نظر نہیں آئی اور جس کتاب کا جو نام ہے وہ نام اس کتاب کے موضوع کہ کس موضوع پر وہ لکھی گئی ہے اس موضوع کی نشاندہی بھی کرتی ہے یوں تو ان کا جو مقام ہے ان علوم کے حوالے سے تو اگر ایک علم پر ان کی جو بصیرت ان کو جو دسترس ہے اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے اور انتہائی تنقید کے طور پر اور اختصار کے طور پر بھی اگر ذکر کیا جائے تو آپ دیکھ لیں کہ کم از کم جو ہے پچاس جمعے تو چاہیے ان کے ایک ایک جو ہے وہ فن اور ایک ایک علم کے حوالے سے ان کی خدمات اور ان کی بصیرت کا ذکر کرنے کے لیے لیکن میں صرف اس وقت ان کی خدمت قرآن قرآن کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اور قرآن کی جو خدمت انہوں نے کی ہے صرف اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا ہے اور اس ترجمے کا نام رکھا ہے کنز ایمان کی ترجمت القرآن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت سے پہلے ہی بہت سے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں فارسی میں بھی اردو میں بھی اردو میں بھی متعدد تراجم موجود تھے تو اتنے تراجم کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت اشاہ مدرسہ محدود سے بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک نئے ترجمے کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی بس یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہی بات آج اگر سمجھ لیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گی کہ اعلیٰ حضرت اشاہ مدرسہ محدود بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں اور ترجمے کی ضرورت محسوس کی قرآن کریم میں جو تراجم متعدد آیات کے لوگوں نے کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ان تراجم کا ذکر اپنی زبان سے کیا جائے یا نہ کیا جائے لیکن احقاق کے حق کے لیے بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے ترجمہ کرنے سے پہلے بھی بہت سے تراجم موجود تھے ان میں جو ہے ڈپٹی نذیر کا بھی ترجمہ موجود ہے مرزا حیرت دہلوی کا بھی ترجمہ موجود ہے اور حفیظ فتح محمد جالندری کا ترجمہ بھی موجود ہے شیخ دیوبند محمود حسن کا ترجمہ بھی موجود اشرف علی صاحب خانوی کا ترجمہ بھی موجود اور نواب وحید الزماں کا بھی ترجمہ موجود لیکن آپ حیرت کریں گے ان کا ترجمہ سننے کے بعد یہ کیسے مترجم تھے کہ جنہوں نے ایسا ایسا ترجمہ کیا ہے سب سے پہلے تو میں بتلاؤں آپ کو کہ قرآن کریم کی ابتدا سور فاتحہ سے ہوتی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے عیا کا گنا ابو و کا گنتعلی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا کسی نے ترجمہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کسی نے ترجمہ کیا ہم تیری پرستش کرتے ہیں کسی نے ترجمہ کیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں کسی نے ترجمہ کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہاں لفظ نابدو ہے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ نابدو کا جو ترجمہ ہے حقیقی وہ کیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے یا تنا بدو کا ترجمہ کیا فرمایا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ کسی نے ترجمہ کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں کسی نے ترجمہ کیا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے جو ترجمہ فرمایا ہے وہ اس انداز سے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا جو منشا ہے قرآن کریم کا جو مطلب ہے اس کا احاطہ فرما دیا یہ جو ترجمہ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ تو نابدوں کا ترجمہ ہی نہیں ہوا بھائی عبادت جو ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے تو نابدوں کا ترجمہ عربی ہی کر دیا تو ترجمہ کہاں ہوا اور نابدو کا جہاں تک تعلق ہے تو جو عربی گرامر پر عربی ادب پر نظر رکھتے ہیں اور عربیت سے واقف ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ نابدو جو ہے یہ مشتق ہے عبادت سے ابودیت سے یا ابودن و ابودیتن و معبدن اللہ عبادت کا ترجمہ ہے پوجا کرنا آپ ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لیں کہ نابدو عبادت سے مشتق ہے کسی جو ہے لغت میں اگر اس کا ترجمہ مل جائے عبادت کرنا تو پھر آپ آپ بتلائیے گا اس کا ترجمہ خدمت کرنا آبادہ یابدو کا ترجمہ ہے خدمت کرنا انکساری کرنا اللہ کو ایک ماننا انتہائی خضو کرنا انتہائی آجزی کا اظہار کرنا یہ سب ترجمہ کیا ہے لوگوں نے ڈکشنریوں میں تو اب آپ دیکھیں کہ عبادت کا جو حقیقی ترجمہ ہے اور جس سے یعنی عبادت کی روح سامنے آتی ہے عبادت کا احاطہ ہوتا ہے عبادت کا صحیح معنی میں مطلب اور مفہوم ادا ہوتا ہے وہ اگر صحیح طور پر ہوتا ہے تو وہ اسی ترجمے سے ہوتا ہے کہ کنا بدو ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں اب یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ ہے منجد اب میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے صاحب منجد نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ابدا عبادتاً و عبودتاً و عبودیتاً و معبدن و معبدت اللہ اب اس کا ترجمہ فرماتے ہیں عربی میں و خدہ و خدم و خدا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو اس کا اردو میں مفہوم بتلایا کہ خدمہ یعنی اس کی خدمت کی ابدا تو نابدو کے معنی ہوئے ہم تیری خدمت کرتے اور ذلہ یعنی ہم انتہائی آجزی اور انتہائی بے انتہائی نیاز مندی ظاہر کرتے ہیں وہ خدہ ایک مانتے ہیں خدا خضو کرتے ہیں یہ سب ترجمے کیے ہیں عبادت کا ترجمہ نہیں کیا یہ تو عربی ڈکشنری ہے اب یہ ہے میرے سامنے عربی سے اردو یعنی ڈکشنری اور اس کا نام ہے مصباح اللغات انتہائی قدیم ڈکشنری ہے اس میں اس کا آبادہ کا ترجمہ کیا آبادا عبادتاً ابودتاً و ابودیتاً و مابدن و مابدتن اللہ ایک جاننا خدمت کرنا ذلیل ہونا خضو کرنا پرستش کرنا اب آپ دیکھیے کہیں عبادت کا یہ نہیں ترجمہ کیا کہ نابدو کا ترجمہ جو ہے وہ عبادت کرنا ہے پرستش کرنا یہ پرستش یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے پوجا کرنا اور پوجا جو ہے یہ ہے سنسکرت کا لفظ پوجا اب اس کے علاوہ ایک اور ڈکشنری میرے سامنے موجود ہے یہ ہے اس دور کی بالکل نئی ڈکشنری فیروز الزاد مولوی فیروز الدین صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے اس میں وہ آبادہ کا ترجمہ لکھتے ہیں ابدا عبادتاً وحبود وبود کسی کی پرستش کرنا کسی کی عبادت کرنا ترجمہ نہیں کیا کیوں کہ عبادت کا آبادہ نہ بدو اس کا ترجمہ اگر عبادت کرنا لکھیں ہیں تو یہ ترجمہ ہی کب ہوا یہ تو عربی کا لفظ عربی میں دوہرا دیا تو ترجمہ ہی نہیں ہوا تو اس کا ترجمہ یا کسی کی پرستش کرنا بندگی کرنا انہوں نے صرف دو معنی پر اکتفا کیا ہے تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے نابدو کا جو ترجمہ فرمایا ہے وہ روح قرآن کے عین مطابق ہے اور جو حق ہے نابدو کے ترجمہ کرنے کا وہ حق ادا فرمایا فرمایا کا نابدو ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں کسی غیر کی پوجا نہیں کرتے اب آپ یہ تو یعنی مختصراً اس ترجمے کے بارے میں بات ہو گئی اب اس کے بعد چلیے سورہ بقرہ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے اللہ یس بہم اللہ یستحز تحز اس کا ترجمہ سر سید علی گڑھی نے کیا اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے اللہ یس تحز بہم اللہ ان سے ٹھٹا کرتا ہے اور ایک صاحب ہیں ڈپٹی نذیر احمد انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اللہ ان کو بناتا ہے اللہ ان کو بناتا ہے شیخ دیوبند محمود حسن صاحب نے ترجمہ کیا خدا ان منافقوں سے ہنسی کرتا ہے اور مرزا حیرت دہلوی نے اللہ بہم کا ترجمہ کیا اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے نواب وحید الزمان نے اس کا ترجمہ کیا اللہ صاحب بہم و کا کہ اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے اب آپ ذرا غور فرمائیں جتنے بھی ترجمے میں نے پیش کیے ہیں کسی نے اللہ کی طرف نسبت کر دی ٹھٹا کرنے کی کہ اللہ ٹھٹا کرتا ہے کسی نے کہہ دیا لکھ دیا کہ اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے کسی نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے اور کسی نے ترجمہ کر دیا اللہ ان کو بناتا ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کو بات کہتے ہیں ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی عظمت کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو اللہ کی عظمت کے سامنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکانے والے جو ہیں اس کا جواب دیں کہ کیا اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی کبریائی اور ان کی اس کی شان کے لائق یہ بازاری الفاظ ہو سکتے ہیں کیا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس کی اس کی جلا اس کی جلالت اور اس کی کبریائی اور اس کی عظمت شان کے بارے میں یہ ترجمہ کہیں جو ہے اس مناسبت رکھتا ہے ہر یہ مناسبت نہیں رکھتا یہ انتہائی نا زیبا الفاظ ہیں یہ انتہائی نا زیبا کلمات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ دیا جائے کہ اللہ بناتا ہے اللہ جو ہے دل لگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام عجوب و نقائص سے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے وہ ٹھٹا کرنے سے پاک ہے کسی نے ترجمہ کیا اللہ مذاق کرتا ہے ان سے یعنی جیسے کہ ایک دوسرے سے آپ لوگ مذاق کر لیتے ہیں اللہ کی طرف بھی جو ہے یہی نسبت کر دی ان بیچاروں نے اردو ڈکشنری دیکھ کر اس لفظ کو اردو کا جامع پہنا دیا لیکن یہ نہیں دیکھا ان کی توجہ اس بات کی طرف نہیں گئی کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شان کبریائی کے لائق یہ الفاظ ہیں کہ نہیں یہ ترجمہ اس کی بارگاہ کے لائق ہے کہ نہیں اس طرف دھیان نہیں گیا اس طرف دھیان جاتا بھی کیسے کہ یہ تائید ایسی سے محروم ہیں اس قسم کا ترجمہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کی تائید سے محروم ہیں اس لیے جو ہے ان کا دھیان ایسے بازاری الفاظ کی طرف نہیں کیا گیا اور انہوں نے اللہ تبارک بطالہ کی شان میں ایسی بے ادبی کر ڈالی کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں تھی اور ایسے الفاظ استعمال کر ڈالے کہ جو اللہ کی عظمت کے مناسب ہی نہیں تھے کہ بھٹا کرتا ہے دل لگی کرتا ہے بناتا ہے یہ ترجمہ وہی کریں گے کہ جو اللہ کی تائید سے محروم ہوا کرتے ہیں کی روشنی سے اور ایمان کی روشنی سے محروم ہوا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا محدود سے بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان سے ہنسی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کتنا پیارا اور کتنا نفیس ترجمہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جلالت شان کا اور بارگاہ الوحیت کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا ترجمہ فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہوتی بھی کیسے کہ یہ تائید ایسی سے محروم ہیں اس اس قسم کا ترجمہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کی تائید سے محروم ہیں اس لیے جو ہے ان کا دھیان ایسے بازاری الفاظ کی طرف نہیں کیا گیا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی بے ادبی کر ڈالی کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں تھی ایسے الفاظ استعمال کر ڈالے کہ جو اللہ کی عظمت کے مناسب ہی نہیں تھے کہ بھٹا کرتا ہے دل لگی کرتا ہے بناتا ہے یہ ترجمہ وہی کریں گے کہ جو اللہ کی تائز سے محروم ہوا کرتے ہیں کی روشنی سے اور ایمان کی روشنی سے محروم ہوا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا محدود سے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ان سے ہنسی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کتنا پیارا اور کتنا نفیس ترجمہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جلالت شان کا اور بارگاہ الوحیت کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا ترجمہ فرمایا کہ جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی قسم کی بے ادبی نہیں ہوتی اب اور آگے چلیے دوسرے پارے میں آیت ہے وہاں جان قبل طلتی کنتا علیہ اللہ لنا علم طبی اور رسول ابھی میم طالب کہ جس سمت قبلہ پر آپ ہیں اس کو تو محض ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ معلوم کر لیں یعنی اللہ جو ہے معلوم کر لے کہ کون رسول کا اتباع اختیار کرتا ہے اور کون جو ہے پیچھے پاؤں ہٹتا چلا جاتا ہے آپ غور فرمائیں لینا والا ترجمہ کیا کیا کہ معلوم کر لیں کون معلوم کر لے اللہ معلوم کر لے کسی نے ترجمہ کیا تاکہ ہم جان جائیں تاکہ جو ہے ہمیں معلوم ہو جائے میں دعوت فکر دوں گا آپ تمام حضرات کو کہ ذرا معلوم کر لیں جان لیں ہم کو معلوم ہو جائے یہ محاورہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو پہلے سے کچھ معلوم نہ ہو جسے کچھ پتا نہ ہو جسے کچھ خبر نہ ہو وہی تو یہ کہے گا نا کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دیکھ لوں یہ تو وہی اسی کے لیے کہا جاتا ہے جس کو پہلے سے کچھ علم نہیں ہوتا جس کو پہلے سے کچھ خبر نہیں ہوتی ہے ہمارا اور آپ کا اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب و ہے اللہ تبارک و تعالی ازل سے وہ عالم ہے اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے ابدی ہے ہمیشہ سے ہے اس کا علم اور ہمیشہ رہے گا تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے تو کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ ترجمہ کرنا اللہ کی شان کے لائق ہے اللہ کی بارگاہ کے مطابق ہے یہ ترجمہ ہرگز نہیں کیونکہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے اس ترجمے سے کہ اللہ و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا پہلے علم نہیں تھا بعد میں علم ہوا تو اللہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ان کے نزدیک اصل ہی کب رہا ہمیشہ سے کب رہا یہ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ معلوم کر لیں ہمیں ہمیں معلوم ہو جائے اسی طرح سے ایک اور آیت جس میں اللہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اف امین مکر اللہ فلا امن مکر اللہ ان القرآن ابو العلیٰ مودودی صاحب پہ لکھی ہوئی قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ ابو العلیٰ مودودی صاحب نے لکھا ہے تفہیم القرآن کی پہلی جلد اٹھا کر آپ دیکھیں کیا ترجمہ کیا اس کا افا امین مکر اللہ کیا وہ اللہ کی چال سے کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے امین مکر اللہ فلا یا امن القوم الخاسرون تو اللہ کی چال سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جس جنہیں جو ہے وہ تباہ ہونا ہے اور کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا لفظ کیا جملہ اور کیا جو ہے وہ کلمہ منسوخ کر دیا کہ اللہ کی چال سے آپ اپنے ایمان سے پوچھیں کہ کیا اللہ تبارک وطالعہ کے لیے چال کا لفظ استعمال کرنا بے دیتا ہے اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے اس بات سے اور اس ترجمے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مترجم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب سے بھی واقف نہیں ہے اتنا غیر مہذب ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ کا کچھ علم نہیں اس کی آ... اس کی بارگاہ کے آداب سے آگاہی نہیں اسی لیے تو وہ ترجمہ لکھ رہا ہے کہ اب امین مکر اللہ کیا اللہ کی چال سے وہ بے خوف ہو گئے یعنی معاذ اللہ معاذ اللہ جس طرح سے عام الناس جو ہے وہ چال چلتے ہیں یعنی چال کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ یعنی مکر فریب دھوکا چال سادی سب اس میں آ جاتا ہے تو اللہ کے لیے اللہ رب العزت کے لیے یہ ترجمہ کرنا اس آیت کا آسامن مکر اللہ کہ اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے کیا یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ یہ شان الوحیت سے اور اس کے آداب سے بالکل جو ہے غافل ہیں بالکل بے خبر ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی شان اور اس کی بارگاہ کا کیا تقدس ہے اور اس کی بارگاہ کے کیا آداب ہیں اس کی بارگاہ کے آداب جو ہے وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ترجمہ بالکل ہرگز نہیں کیا جا سکتا ہے اعلیٰ حضرت اشاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ فرمایا کیا ایمان افروز ترجمہ فرمایا ترجمہ بھی ہو گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب بھی جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور شان الوحیت بھی ملحوظ رکھی اس شان سے ترجمہ فرمایا کہ اب امین مکر اللہ کیا یہ لوگ کیا یہ کافر اور بے دین جو ہیں اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو گئے یہ ہے یہ ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی شان کہ شان رسالت کو بھی ملحوظ رکھا اور شان الوحیت کو بھی ملحوظ رکھا ڈکشنریوں میں لفظ کے کئی کئی معنی بیان ہوئے ہیں لیکن یہ تو ایمانی روشنی اور ایمان کی حلاوت کی بتلائے گی کہ یہاں پر سیاق و سباق اور مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کون سا ترجمہ جو ہے وہ مناسب ہوگا یہ بات ہر ایک کو نہیں سوجا کرتی ہے یہ بات ہر ایک کو جو ہے محسوس نہیں ہوتی